اے دشمن محبوب خدا لشکر شیطان اے دشمن محبوب خدا لشکر شیطان ناموں سے رسالت کے محافظ ہے مسلمان ناموں سے رسالت کے محافظ ہے مسلمان اے دشمن محبوب خدا لشکر شیطان ناموں سے رسالت کے محافظ ہے مسلمان اے نفس کے بندوں اے کلیسا کے رئیسوں اے نفس کے بندوں اے کلیسا کے رئیسوں گستاخی آقا میں ملوث اے لعینوں الخب ہاں، خو میں گرے سن لو سو گستاخ کو چھوڑیں گے نہ ہم صاحب ایمان اے دشمن محبوب خدا لشکر شیتا ناموں سے رسالت کے محافظ ہے مسلمان گستاخی سے قبل سوچ تو لیتے گستاخی سے قبل سوچ تو لیتے پہ زباں اپنی نجس روک تو لے لیتے تاریخ پہ آنکھ اپنی ذرا کھول تو لیتے ہر دور میں ذلت کا ملا تم کو حساما اے دشمن محبوب خدا لشکر شیتا ناموں سے رسالت کے محافظ ہے مسلمان انسان کی شرافت بھی ہے مجروح تم ہی سے انسان کی شرافت بھی ہے مجروح تم ہی سے او جھل ہے تمہارا نہ یہ کردار کسی سے ہر موڑ پہ کھائی جو غزیمت تو ہمیں سے ہم پھر سے لڑائی کا کھلا کرتے ہیں اعلان اے دشمن محبوب خدا لشکر شیطان ناموں سے رسالت کے محافظ ہے مسلمان تم بھول چکے دور نبوت کی فراست تم بھول چکے دور نبوت کی فراست صدیق کی للکار و فاروق کی عدالت عثمان و علی حسن و حسین کی وہ شجاعت دشمن پہ گرانی میں ہے فرزند بسفیان اے دشمن محبوب خدا لشکر شیطان ناموں سے رسالت کے محافظ ہے مسلمان تارک کی شجاعت سے تو لرزا ہی بپا ہے تارک کی شجاعت سے تو لرزا ہی بپا ہے ایوبی کی الغار کا چرچا وہ مچا ہے ٹیپو کی تو للکار کا انداز کھرا ہے دھاوے سے مسلمان کے رہا کفر ہے اے دشمن محبوب خدا لشکر شیطان ناموں سے رسالت کے محافظ ہے مسلمان ہم امن کی خاطر بھی لڑے تو یہ غلط ہے ہم امن کی خاطر بھی لڑے تو یہ غلط ہے برہم جو کرو تم یہ جہاں تب بھی عدل ہے یہ جنگ تمہاری ہی شرارت کا بدل ہے بنتے ہو دہکتے ہوئے شولوں کے جو مہمان اے دشمن محبوب خدا لشکر شیطان ناموں سے رسالت کے محافظ ہے مسلمان محبوب کی توہین یہ خاکوں سے جو کر دی محبوب کی توہین یہ خاکوں سے جو کر دی اپنی ہی گو تصویر ہے رنگوں سے جو بھر دی شیتا کی میں ہی توڑ اپنی کمر دی انسان کے لبادے میں چھپے بدتر اے دشمن محبوب خدا لشکر شیطان ناموں سے رسالت کے محافظ ہے مسلمان گستاخ سر تن سے جدا کرتے رہیں گے گستاخ سر تن سے جدا کرتے رہیں گے محبوب کی عزت پہ تو ہم مرتے رہیں گے اسلام کے غلبے کبھی دم بھرتے رہیں گے ہم راہ خدا میں ہی کریں گے یہ فدا جاں اے دشمن محبوب خدا لشکر شیطان ناموں سے رسالت کے محافظ ہے مسلمان گستاخ یہ کان اپنے ذرا کھول کے سن لے گستاخ یہ کان اپنے ذرا کھول کے سن لے بدی سے ہی کھینچیں گے تمہاری یہ زبانیں کرتی ہے خبردار ہماری یہ کمانے عامر کے ہی جذبات سے سرشار ہے حساں اے دشمن محبوب خدا لشکر شیطان ناموں سے رسالت کے محافظ ہے مسلمان اے دشمن محبوب خدا لشکر شیطان ناموں سے رسالت کے محافظ ہے مسلمان